الحمد لله رب العالمين دن کو عید لیا جائے نبی کی پیدائش کے دن کو عید عید میلا لگی شری کشنا پیدا ہوئے تو اگر عید بنا لیا جائے اس دن کو جس دن آپ پیدا ہوئے ربی الاول کے مہینے میں پیر کے دن اس دن کو اگر ہم لوگ روزے کی یوم کی خوشی کی بات ہے بنا لے تو حرج ہے منائے بولو بھائی حرج ہے دیکھو حرج ہے کیوں دلیل دلیل کس طرح وار عبد الرکمان ابن بكر عن ابي عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال شهران لا ينقصان شهران عید رمضان و ذوالحجت رواح البخاری کی کتاب السیام حضرت امام بخاری صدی سے پاک پائے سے چار روزوں کا بیان والا ہے کتاب السیام میں ڈالی یعنی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے جانتے ہیں عربی مہینے نہ تو انتیس کے ہوتے ہیں تیس کے ہوتے نہ تو اٹھائیس کے ہوتے نہ اکتیس کے ہوتے برابر تو دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے کیا مطلب جس بھی ہو تو اللہ کی نگاہ ہمیں اس کے اس سونے دو مہینے کم نہیں ہوتے اور آپ نے شرح فرمائی وہ دو مہینے کون سے ہیں شہرانی دن اصل میں شہرانے ہیں اور نہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اضافت کرتے ہیں اس کو مذاق بنا لیں تو بیچ سے نون گر جاتا ہے تو شہرانے تھا دو مہینے نون گر گیا شہرانی دن عید کے دو مہینے سوال یہ ہے عید کے دو مہینے کو عید نبی نے کتنی دی ہمیں ارے بولو بھائی مہینے عید کے دو تو عیدیں کتنی دی دو ہی نا اب اگر ربیع الاول کے اس دن کو جس دن آپ پیدا ہوئے اس کو یوم عید بنا لیا جائے یا مان لیا جائے تو یہ تو نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنا ہوا نبی یہ کہیں کہ عید کے دو مہینے ہوتے ہم کہتے رسول کا مہینہ بھی عید کا مہینہ تھا تو تین مہینے عید کے ہو گئے اور نبی نے فرمایا عید کے دو مہینے ہوتے زیادہ عیدیں بھی دو ہی ہے زیادہ تیسری عید نہیں بنائی جائے اچھا ایک سوال اور کہ عید کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے جائز ہے بھائی رمضان کا مہینہ گزر گیا اب وہ میٹھی عید ہے سوئیاں کھانے والے ہاں؟ اور دس دن ہج کو یا میں تشریف میں اور جو گوشت کی عید ہے اس دن روزہ رکھیں گے چلتا چلتا روزہ رکھ سکتے نہیں نا عید کے ایام میں روزہ نہیں رکھ سکتے اور وہ ابو قطع کر کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول پیر کے دن کے بارے میں روزے کے بارے میں آپ کیا بولتے پیر کے دن جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن روزہ رکھنا کیسا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اسی دن میں پیدا ہوں اسی دن اوپر قرآن کرنا شروع ہوا یعنی میری پیدائش بتاؤ اگر اسے عید کا دن مان جاتا ہے تو عید کے دن کو روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے ناجائز ہوتا ہے پھر اسے عید کے دن کیسے کھایا جا سکتا ہے یہ دوسری دلیل ہے نقلی عید کے آگے بڑھ آپ کا نام کیا ہے پیدا ہوا ہمارے گھر آپ جس دن پیدا ہوئے اس کو عید کا دن نہیں بنایا جا سکتا جیسے اسی بات آپ کا نام کیا ہے وہ سارے نام ہے آپ کے لیکن دو نام آپ کے ذاتی ہیں کون کون سے حدیث اس طرح وہاں مسلم مسلم الفضائل الفضائل پاک کتاب میں میں میں ہے ہے حضرت جبیر بن فرماتے ہیں ہیں کہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نے ارشاد فرمایا محمد محمد ہوں ہوں احمد احمد آپ خود فرما دیا میرے دو ذاتی نام نام ایک ایک میرا اور اور یہ دونوں نام قرآن میں ہیں ہیں یہ دونوں نام نام نام نام نام نام قرآن میں آپ نے فرمایا میرا میرا ایک ایک محمد ہے ہے ہے احمد اچھا صفتی صفتی صفتی بہت چند بتائے گئے صفتی صفتی صفتی نام نام نام بہت ہے ہے چند بتائے گئے میری صفت ماہ مٹا مٹا دینا دینا تو میرے لیے کچھ مٹا دیا جائے گا وہ اور فرمائی کہ لوگ میری ایڑی کے اوپر جمع کیے جائیں گے میری ایڑی کے اوپر جمع کیے جائیں گے اس الشر اللہ اللہ آپ کے لیے ایڑی کو میری ایڑی کے اوپر جمع کیے جائیں گے اس کا کیا مطلب ایک حدیث لے لو بات ہو جاتی ہے حدیث اس طرح ابی ہریرہ رضی اللہ اللہ تعالی عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا سيد ولد ادم يوم القيامه واول واول واول من ينشق القبر الشافع رواه مسلم في كتاب الفضائل حضرت امام مسلم پاک کتاب الفضائل میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا میں نوح کا بھی سردار میں ابراہیم کا بھی سردار میں اسحاق کا بھی سردار میں یعقوب کا بھی سردار میں داؤد کا بھی سردار سلیمان کا بھی سردار تمام انبیاء کرام کا بلکہ دنیا کے تمام انسان کا سردار اب بولو سردار کا دامن پکڑا جاتا ہے کہ چھوٹے لوگوں کا دامن پکڑا جاتا ہے ان کا دامن پکڑ لیں گے ان کا دامن پکڑ لیں گے ارے جو سردار ہے اور جس کی زبان سے اللہ نے خود کہنا دیا کہ میرے حبیب بول دو آپ آپ اکوں نے انا سید اولی آدم یوم القیامہ میں قیامت میں تمام اولاد آدم کا سردار حدیث کا عقیدہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سے بڑا کوئی نہیں قیامت کے دن بس آپ ہی آپ کو رہیں گے اچھا آپ سردار سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی سورج جب پھونکا جائے گا لوگ نکلنے لگیں گے تو سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی قبر پھٹے گی تو آپ اپنی قبر سے نکل کر سب سے پہلے میدان کرشن میں جائیں گے آپ پیچھے سب جائیں گے یہاں پر سب میدان محشر میں جمع ہوں گے آپ کی ایڑی کے اوپر اس لیے ایڑی پیچھے ہوتی ہے وہ آنند حاشق الدی شروع والا آتے یہ حاشق کا مقوم ہے سارے لوگ بعد میں حدیث بتا رہے ہیں کہ آپ وہاں بھی اور دنیا کے ساری رہے ہو دنیا میں بھی ایک دفعہ بیت المقدس میں امام بنا دیا گیا اور آخرت میں بھی آپ سب سے پہلے میدان محشر میں پہنچیں گے اور سارے لوگ آپ کے پیچھے جی یہاں بھی امام اور وہاں بھی امام یہاں بھی امام الانبیاء اور تمام دنیا کے انسانوں کا امام اور وہاں بھی تمام انسانوں کا امام یہ عقیدہ اہل حدیث ہوگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی بڑے اور وہاں بھی بڑے باؤ الشاف نہیں ہے باؤ الشر کتنا بڑا مرتبہ ہے اللہ گا میرے حبیب کی میرے طریقہ جاؤ سب سے پہلے آپ کو میں سفارش کا عزم دوں گا دیکھو نبی بھی بغیر اللہ کی اجازت کے سفارش نہیں کر سکتا اچھا نبی اللہ کی اجازت کے بغیر عزم کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا تو آئے کریمہ بالکل اپنی جگہ پڑھ سکتا اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ اللہ کا کلام کل اللہ شفا کو جمیا سب کی سب سفارش تو بس اللہ کی ہے کیا کیا کہتے سفارش تو کل کی کل اللہ کی ہے اگر اجازت کر دے نبی کو تو نبی بھی سفارش نہیں کر سکتا لیکن اللہ رکھے وہ سب سے پہلے میرے نبی سے کہے گا میرے حبیب آپ سفارش فرمائے نا سفارش فرمایا اور سب سے پہلے مجھے سفارش کا اضلاع ہوگا سب سے پہلے میں سفارش کروں گا گنہ کاروں کی جائے گی باؤ بولو شاف بولو شفا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے حدیث کا عقیدہ یہ کہ سب سے پہلے آپ میدان میں شہر جائیں گے سب سے پہلے اللہ کی طرف سے آپ کو سفارش کا ملے گا اور سب سے پہلے آپ کی سفارش کو کی جائے گی اچھا یہی یہ نقطہ بھی صاف کر دوں کہ کیا نبی سفر امتیوں کی سفارش کریں گے اور سارے امتی بخش دیے جائیں گے نا ایسا نہیں ہے ایک ٹائم ہے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کیا فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا مستجاب ہوتی ہے کتنے پیدم ہے دنیا میں دوسرا نعمت ایک روایت ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار لیکن اس روایت پر کلام ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زائد بھی ہو سکتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار سے کم بھی ہو سکتے بہرحال بہت سارے پیغمبر ہیں جتنے بھی آئے سب سے اللہ نے یہ کہہ دیا تمہاری بہت ساری دعائیں قبول کروں گا بہت ساری دعائیں نہیں قبول کروں گا اچھا لیکن ایک دعا کے بارے میں گارنٹی دیتا ہوں ایک دعا کے بارے میں ضمانت دیتا ہوں کہ ضرور قبول کرنا اچھا اس کو رد نہیں کروں تمام پنکھیا دنیا ہی میں اپنی دعا میں گرمی کر ڈالی یہی بات یہی بات قبول ہو لیکن میں نے وہ دعا خرچ نہیں میں نے اس دعا کو چھپا کر رکھا جانتے ہو یہاں ایک بڑا پیارا لفظ ہے عربی کا لفظ جانتے ہو کس چوہا جب دل میں گھس جائے مارنے کے لیے دوڑو نا بھاگ جاتا ہے اندر گھس جاتا ہے اندر گھس جائے اور دکھائی جانے تو کہتے ہیں اختبا آلو جوہری چوہا دل میں گھس گیا دکھائی نہیں دے رہا ہے آپ نے فرمایا استبا تعوت میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھ لیا کوئی دیکھ نہیں سکتا لفظ میں اپنی دعا کو چھپا کر رکھا ہوا ہے تمام کی طرح میں نے دنیا میں اس کو استعمال نہیں کیا ہے اچھا وہ دعا ایسی ہے کہ ضرور قبول ہوگی اور میں نے وہ دعا چھپا کر رکھی گائے کہ اپنے لیے میں اپنے لیے نہیں شفا اپنے لیے نہیں اب سب خوش ہوتے ہیں یہ بھی خوش ہو گئے اور یہ رسول کی رسالت میں شدید کرنے والی خوش ہو گئے چلو بخش نبی کی سفارش کے دائرے میں آگے قید ہے میری سفارش ایسے لوگوں کو پہنچے گی یعنی میری سفارش کے دائرے میں وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا گویا جتنے بھی مشرقین ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آئیں گے جی سفارش کریں گے تو سب سے پہلے آپ سفارش کریں گے اللہ کے حکم سے اور سب سے پہلے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور پہلے اچھا اب اس حدیث کی طرف آئیے جو ہم نے چھوڑ دیا تھا اور آخری ٹکڑا رہ گیا تھا کی شرافت فرمائی آپ نے اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں اور عاقب کی تفسیر خود فرمایا ہے والعاقب لیس بعده نبی عاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے یہ دیکھو علماء بیٹھے ہوئے ان کو معلوم ہے کہ اگر نکرہ کا ہر نبی آ جائے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے عموم کا فائدہ کیا مطلب عموم کا فائدہ عموم کا فائدہ کیسا لیس بعده نبی نبی نکرہ لیس جو ہے نبی کوئی نبی آنے والا نہیں نبی عموم یعنی کوئی حقیقی نبی نہیں کوئی جالی نبی نہیں کوئی کوئی بروزی نبی نبی نہیں نہیں ذلی لئیسا نے آ کر تو کمال کر دیا ہے بعض لوگ کہتے نا کہ نبی کا ذل آئے گا نبی کا بروز آئے گا ایسا آئے گا ویسا آئے گا لئیسا کے بعد نبی نے آ کر کے بکھیرا ہی صاف کے بعد کوئی نبی آنے والا یہ اہل حدیث کا سلم گویا اہل حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے قائل ہیں کہ آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے یہی وہ شبہ بھی دور کر لے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ الگ شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے امتی کے حصے سے وہ نئی شریعت اور نئے نئے ہو کر کوئی نبی آنے والا نہیں یہ عقیدہ ہے نبی کے بارے میں نبی جو ہے کیسے تھے آئیے ذرا دیکھ لیتے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت النوب حضرت النوب رضی اللہ کا کا کوڑ تھا کوڑ وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس سے کہ کیڑا گر جاتا تھا تو اسی میں رکھ لیتے غلط کوڑ گیا تھا کوڑ وہ لوگ بیان کرتے ہیں کس سے کہ کیڑا گر جاتا تھا تو اسی میں رکھ لیتے غلط بات ہے غلط بات ہم جتنے بھیجے جاتے ہیں وہ مرکزی اور مرکزی کا گندا آدمی وہ دور سے کیڑا ہے تو اس کے پاس لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیسے ہیں مقصد بے سب ہو جاتا ہے جی مقصد بے سب فوت ہو جاتا ہے تو نبی جو ہوتا ہے بہت خوبصورت منتخب کیا جاتا ہے

اور کہنے لگے کہ آپ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے ذرا بتائیے میرے نبی کیسے تھے کچھ اور صاحب دیجیے تو انہوں نے کہا میرے بچے اگر تو نبی کو دیکھ لیتا نا تو ایسا لگتا جیسے سورج نکل رہا جیسے سورج نکل اچھا یہاں ایک نقطہ بتا دوں اور ایک حدیث کا جواب دے دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے وہ ایک حدیث لوگ بیان کرتے ہیں ارے اس صحابی کو مان لیا جائے تو کیا حرج ہے صحابی ہے عبد الحمد مسعود کی بات مان لی جائے تو کیا حرج ہے صحابی کی ابتدا کرو گے تو ہدایت یاب ہو جاؤ گے حضرت عمر نے تین طلاق تین مان لی ایک مجلس کیا حضرت عمر کو مان لیں نبی نے کہہ دیا نا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے اچھا بات بولو اللہ نے اپنے نبی کو کیا کہا ہے دیکھو شاہدم و مبشرم و نبیرا و داعیا الى الله باذنه وسراجا منيرا اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے مبشر بنا کر بھیجا ہے نبیر بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کے سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے وہ سراج اور آفتاب بنا کر بھیجا آفتاب منی اور سراج منیر ایک کمرے میں ہوتا ہے تو منیر کی وقت جب کمر کے ساتھ آئے تو وہاں چاند پورا ہوتا ہے اور سراج کے ساتھ اگر منیر آئے تو وہاں آفتاب پورا ہوتا ہے اب بتاؤ سورج نکلا ہوا تھا سورج نکلا ہوا آفتاب نہار پہ ہاں؟ ایک آدمی چراغ جلائے باہر ٹوٹ رہا ہے اب جتنے آدمی آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ کیا کر رہا ہے سورج نکلا ہوا ہے ہر چیز واضح ہے یہ چراغ جلا کر کے جتنے کیا کر رہا ہے سورج نکلا ہوا اور کوئی آدمی چراغ جلا کر کے کوئی ڈوبے راستے میں آپ اسے کیا بولیں گے کیا بولیں گے یہ ہے یہ پاگل ہو گیا اس کا دماغ خراب ہو گیا یہ نٹ پاگل ہو گیا آفتاب نکلا ہوا ہے اب آفتاب کی روشنی میں چراغ جلا کر ڈھونڈنا پاگل بنا ہے اللہ نے فرمایا میرا نبی آفتاب ہے اور جب سورج نکلتا ہے تو تاروں کا پتہ چلتا ہے تارے دکھائی دیتے ہیں کیا جیسے آفتاب نکلا تارے خود بہت سارے ہو گئے تو کیسے وہ حدیث تو مانن بھی صحیح نہیں قرآن کی کریمہ کے خلاف ہے سورج نکلا تو ستارے ٹوٹ گئے لہذا حدیث جیسے آفتاب کی موجودگی میں ستارے غائب ہو جاتے ہیں ایسے ہی آفتاب ہدایت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابی کی بات کو چھوڑو کسی نبی کی بات نہیں کی جا سکتی جی اگر لے لو تو گمراہ ہو گے اور لے جو آدمی وہ پاگل ہے پاگل بولتے آپ اس کو جو سورج کی روشنی میں چراغ جلا کر کے کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہو یہ بیچارے ایسے ہی ہیں ان کا دماغ خراب ہو گیا جب نبی کو ہدایت غائب ہو جاتے ہیں ایک طرف نبی کی بات اور دوسری طرف صحابی کی حدیث قرآن کریم نے خود فیصلہ کر دیا کہ صحابی کی بات نہیں چلے گی جیسے آفتاب کے مقابلے میں چراغ کی کوئی حیثیت نہیں طرح سے لہٰذا اصحابی کا نجوم اس آیت کریمہ اور سراج منیر کی تفصیل کو سامنے رکھو تو باتیں کہتے ہیں دماغ خراب ہو جائے تو لوگ ایسے ہی کرتے ہیں سورج نکلا ہوا تو چراغ جلا کر کرتے ہیں نبی کی احادیث کی موجودگی میں صحابی کی بات لینا ایسے ہی ہے جیسے سورج نکلا ہوا اور آدمی چراغ جلا کر کے راستے میں کچھ ڈھونڈ رہا ہوا اور اس کو پاگل کہیں گے ایسے لوگوں کو کہیں گے بنے پاگل ہیں پاگل ہیں يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أهل حديث ستارے ڈوب جاتے ہیں جرابوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کسی روشنی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اگر روشنی کی اہمیت رہتی تو صرف آپ کا قیامت تک کے لیے آپ کو آپ کا بھی ہدایت بنا دیا اب آپ کے سامنے کسی بھی چلنے والی نہیں حضرت عمر بولے نہیں چلے گی حضرت ابو بکر بولے نہیں چلے گی ارے یہ تو صحابی ہے موسا تو ان کی بات چلنے والی تھی غریب غریب اس طرح وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة فقال يا رسول الله هذه نسخة من التوراة فسكت فجاء يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير فقال أبو بكر ثقيلة الثوابت الله ربكم وبالاسلام دينكم وبمحمد النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو قتلت موسى فتبعتموه وتركتموني لضللت من سواء السبيل لضللتم عن سواء السبيل ولو كان موسى حيا ما ترك نبوتي لاتبعني رواه الدارمي يقول كبري روايه الدارمي كبر كبير حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر کا ایک نسخہ لے کر کے نبی صلی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رسول خاموش ہو گیا خاموش ہو گیا جب دیکھا کہ نبی خاموش ہو پڑھ پڑھنے سجا لے کر چہرہ ہوتا جا رہا ہے

کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ من غضب رسولی رضینا باللہ رب مبی اسلامی دنوں میں گھبرا گئے ان کی گھبراہٹ دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد ان لیے بھی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ جس کے ہاتھ میں محمد کی جانا ہے ہم قبضے قدرت وغیرہ ترجمہ نہیں کرتے اللہ کے ہاتھ تو ہے کیفیت معلوم ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جانا ہے اگر موسا آ جائے لو بدل لو موسا مواد اگر موسا آ جائے اور تم ان کی اتباع کرنے لگو مجھے چھوڑ دو تو صحیح راستے سے بھٹک جاؤ اور یہ بات تو چھوڑو موسا آ رہے ہے تو میری اتباع کے علاوہ چار نہیں ہوتا بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انبیاء اسرائیل کے سب سے معزز نبی موسا اس کی چلنے والی نہیں ہے اس کی کرنے لگے اگر کوئی نبی کو چھوڑ کر کے تو گمراہ ہو جائے یہ تو بھی جائے امام ہو جائے پیر ہو جائے کوئی بھی ہو نبی کے حدیث کو چھوڑ کر کے اگر کوئی آدمی اس طریقے کی حرکت کرنے لگے ایسے ہی ہوا نا نبی کی بات چھوڑ کر کے اس نے امتی کی بات نہیں اور نبی کی بات کے مقابلے میں تو کسی نبی کی بات رہا ہے چل جائے کسی امتی کی چلے کیسا معاہدہ کرتے ہیں امام صاحب امام صاحب کی حیثیت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہ اہل حدیثوں کا عقیدہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور دوسری طرف دنیا کے تمام انسانوں کی بات سینے سے لگا لی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور دنیا کے تمام انسانوں کی بات کو رتی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے یہ اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صلی اللہ فزاد او نقص قال ابراهيم مني فقيل في في فقال بشر مثلكم كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين سجدتين وهو جالس ثم تحول رسول الله الله صلى عليه وسلم فسجد رواه مسلم مسلم كتاب المساجد المساجد حضرت حضرت بن مسعود فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی چار رکعت لگتا ہے پانچ ہو گئی یا چار رکعت تین ہو گئی ایسا میرا خیال ہے کہ ہو گئی فقیر ابراہیم کہتے ہیں نہیں ہوا ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نماز پڑھو تو نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول نماز میں کچھ زیادتی ہو گئی ہے کیا آپ نے فرمایا کیا اللہ رسول لگتا ہے آپ نے ایک رکعت زیادہ پڑھا جو رکھا چار رکھا تھا پانچ رکھا پڑھا دیا آپ نے فرمایا انتبا انشروں میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں اور پھر آپ نے بشریت کے خاصے میں آ جاتا میں بھول کر میں بھولتا ہوں نبی نے خود فرما دیا کہ میں ایک انسان کی طرح ہوں میں بشر ہوں اندا انا بشر رک بتائیے یہ نبی کا قول ہے اب اگر کوئی گیا بشر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کیا کر رہا ہے اس حدیث کا ممکن ہے آپ نے فرما دیا تمہیں انسان اچھا چلیے اس حدیث کو اس بات کو ایک اور حدیث سے پروو کر لیں حدیث حدیث اس طرح وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال خلقت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلقت الجن وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم ما اصف لكم رواه مسلم في کتاب الزہد حضرت امام مسلم حدیث پاک کو ایسے کتاب الزہد کے اندر لائے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا خلی قتل ملائکہ تو من نور ملائکہ تو نور سے اچھا وہ خلی کا جان من نار من نار اور جنوں کو آپ کے شولے سے وہ خلی کا آدم من موسیبہ لکن اور آدم کو پیدا کیا گیا اس چیز سے جو تمہارے لئے بیان کر دیا گیا یعنی قرآن نے وضاحت ہے اس بات کی کہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا لہذا چونکہ آپ آدم کی اولاد ہیں آمینہ کے بیٹے ہیں عبداللہ کے بیٹے جب آپ آدم کی اولاد ہیں تو آپ بھی ہیں بشر کی جی، پاک تائید کرتی ہے کہ آپ انسان سایہ میں سنا ہے آپ چلتے تھے تو سایہ نہیں ہوتا سایہ ہی نہیں ہوتا یہ ہوائی یاروں نے اڑائی چلیے نبی سے پوچھ لیتے حدیث سے پوچھ لیتے نبی کی ایک حدیث سے پوچھ لیتے کہ آپ کے سایہ تھا کہ نہیں پوچھ لیتے حدیث حدیث وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی كان في سفر له فاعتل بعير لسفيته وفي ابل زينب فصل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان بعيرا لسفيته اعتل فلو اعطيتها بعيرا من ابلك فقالت انا اوتي تلك اليهوديه قال فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الحجه والمحرمه شهرين او ثلاثه او ثلاثه لا ياتي ذل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبل رواہ احمد فی مسندی یہ روایت مسند احمد میں انہی لفظوں کے ساتھ ایک لفظ کا ادھر ادھر فرق نہیں ہے میں پوری روایت پڑھنے کا آدمی ہوں میں نے پوری روایت پڑھ لی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی دو بیویاں لے کر ایک سفر میں کبھی کبھی دو بیویاں لے کر آپ چلتے تھے میں نے قورا ڈال لیتے ہمارے کا مطلب گٹی ڈال لیتے قورا ڈال لیتے تو جس بیوی کے نام تھا اس کو لے جاتے اب دو بیوی ساتھ چلتے چلتے اگر کر کے سفیا جو ایک بیٹی ہے وہی جنگ خیبر میں آپ نے شادی کروائی تو یہ ساتھ میں ہے اور زینب زیادہ چلتے چلتے حضرت صفیہ کا سفیا تھک کر بیٹھ گئے ایک تلا من تھک کر بیٹھ گئے ادھر گادر بیل ہوتے گادر بیل بیٹھ گئے مارا کر ٹوٹتے تھے وہ بےچارا اتنا تھک گیا تھا کیوں بیٹھ گیا مارا کر پائی پہلے صفیہ تھا بھی تھا حضرت صفیہ کا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا اٹھی نہیں رہا وہ ابلی دے رہا فضل حضرت زینب کے پاس ایک پاگل اونٹ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا دیکھ ان بیٹھ نے صفیہ تھا یہ اللہ صفیہ کا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا تمہارے پاس ایک فاضل اونٹ ہے دے دو نا بر فاضل دے دو نا اور سوکن نبی کی بیوی تو کیا ہوتا ہے نبی بہت بری لگی جب آپ واپس ہوئے تو آپ دو یا تین مہینے کے پاس نہیں ہیں رسول اللہ اللہ صلی علیہ الحجت محرم شہر جاتی ہے دو یا تین مہینے آپ آتے ہی نہیں اس طرح گزر گئے حضرت زینب فرماتی ہے کہ وہ کھٹیا وہ کھاٹ کھاٹ جس پر میرے نبی میں نے وہ وہ کھڑی کر دی سری میں مایوس ہو گئی اور میں نے وہ کھاٹ جس پر کبھی بیٹھ رہے تھے وہ کھڑی کر دی جی، میرا نبی جس پر بیٹھ رہا کوئی اور نہ بیٹھے کھا کھڑی کہتی ہے کہ ایک دفعہ میں دروازے کے پاس سے کھڑی تھی بالکل دوپہر تھی دیکھا کہ سایہ زمین پر غور سے سنو غور سے

عمر مومن جھوٹی نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سایہ اچھا ایک اعتراض کیا جاتا ہے سایہ زمین پر پڑے تو روتا جاتا روتا جاتا پیر کے نیچے آ جاتا ہے یہ بھی معلوم نہیں بچا یہ بھی معلوم ہے جیسے کہتے ہیں وہ رفول یہ دین میں کہ گھوڑوں کے تم کی طرح ہاتھ مت ہلاؤ بیچاروں کو معلوم ہی نہیں کہ گھوڑے تم کیسے ہلاتے ہیں گھوڑے کیسے تم ہلاتے معلوم ہے ایسے ایسے ہلاتے ایسے ایسے تھوڑی ہلاتے اور رفول یہ اوپر مل کے کیا جاتا ہے ایسے اور گھوڑے ایسے تم تھوڑی لاتے گھوڑے ایسے ایسے تم ملاتے پتا یہ چلا کہ وہ معاملہ تشور کا ہے جہاں کو معلوم نہیں ہے کہ گھوڑے تم کیسے ہی جاتے گھوڑے تم کیسے لاتے ایسے ہی ایسے ایسے تم ملاتے وہ کہتے ہیں رسول دین نہ کرو اس گرو میں سلا نماز میں ساکن رہو یعنی رسول دین نہ کرو اس لیے کہ گھوڑوں اس کا مطلب جہاں گھوڑوں کو تم کھلانے کی بات ہے وہ تشود کی بات ہے ایسے کہتے تھے السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم اللہ ایسا بولتے تھے اس سے کیا کہ ہاتھ پائے ہو جاتا ہے نماز تو ساکن ہو کتنی پیاری بات ہے لیکن اس کو الٹا پلٹا کر کے نظر کہاں کہاں کہیں کہاں کروڑا ہاں، ہاں۔ کہاں کہیں کہاں کروڑا بھان پینے کو ہوا جوڑا یہ پیارے ایک ہی ممبئی ہوتے تو حضرت زینب فرما رہی ہے اب احتراس کرتے نبی کا سایہ زمین پر پڑے اور روزہ جائے ارے اللہ کے بندو جب تم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا گھوڑے دھمتے نہیں جاتے کاش تم سائے کے بارے میں بھی تحقیق کر لیتے سایہ کبھی زمین پر نہیں ہوتا اگر آپ سائے کے اوپر پیر رکھیں گے نا سایہ آپ کے پیر کے اوپر آ جائے گا کبھی سایہ نیچے نہیں ہوتا ہمیشہ اوپر آ جاتا ہے سایہ کبھی روکا نہیں کر سکتا سائے کے اوپر پیر رکھے سایہ پیر کے اوپر آ جائے گا سایہ کبھی نیچے رہتا ہی نہیں ہے کاش سائے کے بارے میں جیسے گھوڑے کے دھم کے بارے میں تحقیق ضروری تھی ایسے سائے پیر میں کیسے کھیلیں گے سایہ کبھی روکا نہیں جا سکتا سائے پر پیر رکھیں گے نا سایہ خود کے اوپر آ جائے گا ہمیشہ سایہ اوپر ہی رہتا ہے تو نبی کا سایہ ماننے میں محنت کیا ہے حضرت زینب کو فرما رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ تھا اور نبی کا سایہ تو چھوڑیے اللہ کا سایہ اچھا اللہ کا سایہ جی ہاں اب اللہ کا سایہ ثابت ہو جائے تو نبی کا سایہ نہیں ثابت ہوگا دلیل دلیل صاحب الإمام العادل وشاب نشا بيضة الله ورجل قلبه معلق في المسجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله

جس پر ہمارا کیا اللہ کے سوا تو یہاں پر کہا کہ اللہ کے سایا ہے اور حدیث پاک سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ تھا اچھا وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما قال ما تین سان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود فما تبلل فدفنه الليل قال كان الليل فكره وكان سنة أن نشق عليه

اس حدیث پاک سے کہ کوئی بیمار ہو جائے تو ایک مسلمان کا ایک مسلمان کہ کئی حق یہ ہے بیمار ہو جائے تو اس کی عادت ہے کہ اب محبت سپور کون جاتا ہے کس کی عادت کی مرائی چکی ہے بیمار ہو جائے تو اس کی عادت ہے سنت یہ آدمی بیمار کرنے بھی دوسرا تو اس کی عادت ہے رات میں مر گیا رات میں دفن کرنا یہ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ رات میں مر جائے تو رات میں دفن کرنا چاہیے اچھا تیسرا جس کی آپ عیادت کیا کرتے تھے بیمار تھا وہ آپ نے تو رات میں کر دیا اور ہم نے اس کو رات میں کافی کر دیا آپ نے فرمایا ماں منا کہ منسولی مونی تم لوگوں نے مجھے بتایا کہ نہیں آپ کو غیر قیب نہیں تھا اس لیے کہ آپ کو غیر قیب ہوتا تو آپ یہ کیوں کہتے تم لوگوں نے مجھے بتایا کہ نہیں بولو اگر غیر قیب ہوتا تو آپ یہ کیوں کہتے کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کہ نہیں غیر کا جاننے والے اس طرح بولتا ہے غیر کی اور تردید ہوئی کہ آپ حاضر و ناظر نہیں ہیں اس لیے کہ حاضر و ناظر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہو اب وہ مر گئے موجود ہونا چاہیے صحابہ کرام کفنا رہے تھے نہلا رہے تھے دفنا رہے تھے وہاں موجود ہونا چاہیے تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ نہ تو آپ حاضر و ناظر تھے نہ تو آپ کو پہلے کر اچھا آپ نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے جگایا کہ بتایا کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ رات وہ میں تمہیں تاریخی تھی حدیث بتا رہے کہ آپ نور کے بنے ہوئے نہیں تھے اس لیے کہ اگر آپ نور کے بنے ہوتے تو نور کو ظلمت سے کیا ڈر ہوتا ہے میرا تمام صاحب کرام کا آپ نور کے بنے ہوئے نہیں ہے سے بنے ہوئے کانم لے وہ کانا سن پکڑے گا وہ کہاں رات شکا تھی اندھیرا تھا اس وجہ سے ہم نے آپ کو مشقت میں ڈالنا مناسب نہیں سمجھا یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ آپ نہ تو غیب جانتے تھے نہ تو آپ حاضر ناظر تھے نہ تو آپ نور کے بنے ہوئے تھے نور کے بنے ہوئے تو کیا ڈر ساری آخری مسئلہ یہ معلوم ہے کوئی اگر نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکے تو قبروں کو سامنے کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کو سامنے کر کے کھڑے ہو نماز جنازہ اتنے مسئلہ معلوم آپ بشر ہیں اسی طریقے سے آپ کی سایہ تھا سب کو غیر کا علم نہیں تھا اچھا غیر علم نہیں تھا اس کو بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے ترجمہ باقاعدہ لکھا جاتا ہے یا جو نبی کا مطلب اے اے کے کے جاننے والے نبی یا بتانے والے نبی اس طریقے سے ترجمہ کیا جاتا ہے فلا مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی کو غیر کا علم تھا اگر حضرت عائشہ فرما دیں کہ آپ کو غیر کا علم نہیں تھا تو مانو گے کہ نہیں بن مانو گے مولوی کہہ رہے حضرت عائشہ فرما دے تو صحیح صنعت کے سامنے جائے مانو گے حدیث حدیث کا مان عائشہ کا رضی اللہ تعالیٰ نہ مارا من حدثک ان محمد ان رآ ربو فقد جدب وہو یقول لا تدرک الابصار ومن حدثک ان محمد ان رآ ربو فقد جدب وہو یقول لا يعلم اللہ اللہ رواہ البخاری کی کتاب کتاب حضرت حضرت امام بخاری سے سے سے جسے کو ملا ہے ہے عائشہ فرماتی ہیں تم جو کوئی یہ کہے کہ نبی نے اپنی آنکھوں کا دیدار کیا تو وہ جھوٹ یار لوگ بولتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اور اوپر بلایا اور اوپر بلایا اور اوپر بلایا آپ کی عرش کے قریب آئے تو کہا عرش کے اوپر آ آپ عرش کے اوپر چڑھ کے دیکھا تو اللہ پھیٹا مانگ رہا ہے

اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما رہی ہے اور آیت کریمہ سے اس کی جان کرتے ہوئے استشاد کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ تو صدیق کائنات بولے وہ صحیح ہے یا مولوی جو بولے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما بھی رہی ہے آیت کریمہ سے استشاد بھی کر رہی ہے دلیل نہ رہی ہے آپ کو ڈیٹ کہیں گے نہیں تھا آپ فاضل ناظر بھی نہیں تھے آپ نور جو بنے ہوئے نہیں تھے آپ حشر تھے آپ کے سایہ نہیں تھا ساری باتیں سب ہے یہ مقام مانتا اہل حدیث نبی کو کیا مانتا ہے کس طرح مانتا ہے بہت پیاری حدیث ہے آج یہ حدیث لے کر حدیث حدیث وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءت ملائکہ الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم فقال بعض منهم نائم وقال بعض ان العين نائمة والقلب يقظان فقال ان لصاحب فقال فقال بعض بعض منهم منهم وقال العين مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها معذوبة داعيا فمن أجاب الداعية الداعية دخل الدار الدار وأكل من من المعذوبة المعذوبة ومن لم لم يجب يدخل ولم يأكل فقالوا پکڑائی له بیمبے فقال بعض بعض نائم نائم وقال من القلب فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله الله الله عليه وسلم فمن أطاع أطاع محمدا محمدا فقد فقد ومن عصى عصى ومحمد فرق بين الناس رواه البخاري في كتاب الاعتصام اس لمبی حدیث کو کتاب کے اندر سامنے میں نے پوری روایت آپ کے سامنے رکھی آئیے ذرا اس روایت کو دیکھ کے کیا بات کری حضرت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اچانک کچھ فرشتے آئے اور فرشتے دو گروپ میں بٹے دو گروپ ہو گئے میرے ایک گروپ بول یہ تو سوئے ہوئے نے سی دی یہ تو سو رہے تو دوسرا گروپ بول رہا ہے ان کی صرف آپ سو رہی میرا دل جا رہا ہے ہاں، یہ اہل حدیثوں کا عقیدہ نبی کے بارے میں یہ کہ امام صاحب سوئے تو آنکھیں بھی سو جائے دل بھی سو جائے پیر صاحب سوئے تو دل بھی سو جائے اور آنکھیں بھی سو جائے بابا سوئے تو آنکھیں بھی سو جائے اور دل بھی سو جائے اسی وجہ سے نبی کا خواب کی حجت ہوتا ہے پیر صاحب خواب دے دیکھے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے پیر صاحب کا خواب دیکھا ہے پیر کے خواب کی کیا حقیقت ہے ان کی آنکھیں بھی سو رہی تھی دل بھی سو رہا تھا تو آپ جب کوئی بتاتا ہے پیر صاحب نبی جب سوتا ہے تو اس کی آنکھیں سوتی ہیں مگر دل جاگتا رہتا ہے یہ وجہ ہے اس کی بات کی جو حالت ہوتی ہے اس کو جو بیان کرتا تو حدیث ہوتی ہے ہوتا ہے اس کا خواب بقیہ کسی کا خواب حجت نہیں ہوتا نبی کا خواب حجت ہوتا اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ جاگ رہا ہے وہ حصہ جاگ رہا ہے جہاں قرآن اترا ہے جہاں وہی اترتے جانتے وہی کام سر کے اوپر پیار کے اوپر دل کے اوپر اتر گئی بھائی اللہ تعالیٰ کا قرض فرمایا وہی نولمین نذر العمین اللہ الب دلی امین یہ رب العالمین کا نازل شدہ کلام ہے حضرت جبرائیل رب العالمین اس کو لے کر اترے کہا اللہ الب دلی تکون آپ کے دل کے اوپر لے کے نازل گویا کہ نبی کا دل یہ محبت وہی ہوتا ہے وہی یہی اترتی ہے اور یہی تو جاگتا رہتا ہے یہ جاگتا رہے تو خواب کی بات بھی اگر نبی بیان کرے تو نبی کا خواب کی ہوتا ہے نبی کے علاوہ کسی کا خواب نہیں ہوتا ایک پوری قوم ہے جو خوابوں کے اوپر جی رہی ہے فلاں پیر نے خواب دیکھا فلاں بزرگ نے خواب دیکھا فلاں صاحب نے خواب نے یہ دیکھا کابر نے وہ دیکھا ان کے خوابوں کی کوئی حقیقت کوئی وقت نہیں ہے ان سب کے خوابوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اوپر پیش کیا جائے گا وہاں سے اگر وہ کہو گے تو لیا جائے گا ان انہیں ریجیکٹ کر دیا جائے گا اس لیے کہ انتخاب کو کوئی اپنے تب جا کر بھی سوچے دل بھی سو اچھا تو یہ گرو بول رہا ہے کہ یہ جو صاحب ہے سوئے ہوئے ہیں نبی کی صورت یہ ان کی ایک مثال ہے تو مثال بیان کرو پندرہ لوگ مطلب ان کی مثال بیان کرو تو ایک گروپ بولا ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا غور سے دیکھے جس نے ایک گھر بنایا اگر یہ حدیث سمجھ لو گے تو تکلیف اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گھر اچھی طرح سمجھ میں آ جائے ان کی مثال اس شخص کی طرح مطلوب کا مسئلہ رکھے جس نے گھر بنایا اچھا گھر بنانے کے بعد گھر تیار ہو گئے کھانے جا رکھے ماں دو برتن ایک پورا دسترخوان لگا دیا انواع اقسام کے کھانے چن دیے گئے وہ باپ اور ایک بلانے والے کو بھیجا جا کر بلا لاؤ لوگوں کو فمن اجابت دائی ہے جس نے اس پکارنے والے کی بات مان لی دخلت دار وہ گھر میں آئے وہ اکلا منل مادوبا اور دسترخوان سے کھائے وہ ملب جی بھی گا اور دسترخان کھانا نہیں کھا سکتا گھر میں آئے گا نہیں تو دسترخان کھانا کیسے کھائے گا تو ایک گروپ بولا کو بھائی یہ بات تو تم نے کہی تھی مثال بیان کر دے چلو اور ہاں، اس کی طرح پیرا بیزی کر دو اس کی طرح تفصیل کر دو تاکہ تاکہ وہ سمجھ لے وہ اس کو سمجھ لے کہا کہ یہ گھر جو ہے نا جنت اللہ نے اس کو بنایا چیزیں اور یہ بلانے والا کون وہ دائی محمد بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہ بولو آپ نے کتاب کی اور لوگوں کو بلانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا ہے جو آپ کا ایک مخصوص آدمی ہے اب لوگ آ رہے ہیں آپ پوچھیں گے نا کہ کس ہوئے قال قال رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

جس نے گرا لگائی اور اس میں پھونکا اس نے جادو کیا یہ گنڈا بنانے کا طریقہ ہے گنڈا سے بناتے آپ کو قدرت کرنا ہے یہ گرا لگائی اس کے بعد تم منا قدرت یہ گرا ایسے پہلے رہتے ہو یہ جادو ہے من سہارا پتا تھا شرط جس نے جادو کیا گنڈا بنایا اس نے شرک کیا امن کا اللہ کا شہر لے لے جس آدمی نے کوئی چیز کوئی بھی چیز لٹکائی پیر میں لٹکایا جناب زامن باندھا کہیں کا دھاگا باندھ لیا تو اللہ اسی کے حوالے کر دیتا ہے اس کو جا یہ دھاگا تیرا جو بنانا ہے وہ بنا لے دھاگا کیا بنا لے گا اور اس امت کے اوپر افسوس ہوتا ہے جو ایک دھاگے کے اوپر اپنا واہ کتنا کمزور احتجاج ہے کہ دھاگے کے اوپر جس کا احتجاج ہو ایسی قوم دنیا میں کیسے ترقی کر سکتی ہے جس کا یہ یہ ہو کہ دھاگا بنا سکتا ہے اور بگاڑ سکتا ہے بتائیے ایسے کوئی ترقی کر سکتی ہے دھاگا بانے ہوئے یہ دھاگا ہی بات کرے گا بتائیے مطلب دھاگا ہی بات کرے مطلب جس قوم کا عقیدہ یہ ہو کہ باریک دھاگے کے اندر طاقت ہے بنانے کی اور بگاڑنے کی ایسی قوم دنیا میں کیسے ترقی کر سکتی ہے اللہ کو حوالے کر دیتا جا یہ باریک دھاگا تیرا جو بنا کر بنا لو امن کا اللہ کا شہر کی لے لے اللہ کا کرو اس کا حوالے کر دیتا یہ گنڈا بھی صرف بڑا تو گنڈا اور لڑکے پہنے نکال دو بلوں سے نکال پاتا یہ معاملہ رہا گنڈے کا نبی نے ایک اور بات بتائی کہ وہ بھی شرک ہے کیا وہاں اس میں آنے میں جو رضی اللہ تعالیٰ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبال فبایا کی ساتھ وہاں سے کہا ہے کالو یا رسول اللہ کی ساتھ ہوتا ہے کہا بہت سارے لوگوں کو پتا رہا تو بائی وقال من علق تمیمتا فقط اشرف رواہ احمد کی مسلم دہی حضرت امام احمد بن حمد کی حدیث پاک کو مسند بنایا حضرت عمر بن عامر جوہری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمی آئے ایمان لانے کے لیے تو نو آدمیوں سے آپ نے بیعت کر لی ایک آدمی نے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا بیعت کر لی تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نو آدمیوں سے پایا تک کس سب کو مترک کہا نو سے تو آپ نے بیعت کر لی ایک کو چھوڑ دیا

جس نے کمیبہ لٹکایا تعویذ لٹکائی دورہ لٹکایا کوئی بھی چیز لٹکائی اس نے شرک کیا نبی نے تو قرآن میں نہیں دورہ لٹکانے کے بارے میں تعویذ کے بارے میں اور گنڈا بنانے کے تعلق نبی نے شرک کا جو مفہوم بتایا ہے وہ بھی شرک میں داخل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی بہت ساری قسم بیان کر رہے وہ سب شرک میں بہت ساری توحید کی اقسام بیان کی ہیں جو حدیث سے تعلق ان کو بھی ماننا پڑے گا کہ نبی نے توحید جس طرح سمجھایا ہوتا ہے اس کو ہمیں توحید ماننا ہے اور شرک کی جو جو قسمیں بیان کی میں شرک مانا جیسے یہ گندا ہے اس طریقے سے تعلیم ہے اچھا یہ تو یار لوگ کر رہے ہیں دوسرے یار لوگ ایک یار لوگ دوسرے یار لوگ ایک حرکت کرتے ہیں اس کو بھی نبی نے شرک ہی کہا بلکہ اس کے لیے جو دوسری علماء نے اور پیروں نے گندے کی رات لگا دی جیسے ان پیروں نے ان علماء نے اور درویشوں نے ان کو کراس بنانے کی لائن پر ڈال دی جیسے ان پیروں نے ان علماء نے اور درویشوں نے ان کو کراس بنانے کی لائن پر ڈال دیا کہ گلے میں لٹکا وہی حفاظت رہے گی اس امت کے علماء بھی اس امت کے درویش اس امت کے پیر لوگوں نے بھی لوگوں کو ان راہوں پر ڈال دیا تعبیر میں رہو کا مطلب سمجھ میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں بت نکال دے ابھی اپنی گردن سے اچھا میں نے یہ سنا کہ سورے سورے توبہ کی آیت پڑھ رہے ہیں اتخذوا احبارا و رہبانا وربابا من دون اللہ تو صلیب کے نکالنے سے اس آیت کریمہ کا کیا تعلق ہے تعلق ہے اس راہ کے اوپر شرک کی یہ راہ ہموار کی ہے عیسائی علماء کے اور بانے اور کس امت کے پیر ہونے شرکی کے آپ اور اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے پہن لیا جیسے ان لوگوں نے سلیف بنا لی بغیر سوچے سمجھے سمجھے نہیں کہ یہ شرک ہے ایسے ہی ان لوگوں نے یہ شرکیہ کام چالو کر دیے بغیر سوچے سمجھے علماء نے تو کہہ دیا حلال حلال مان لیا علماء نے کہہ طریقے سے اپنے علماء کو انہوں نے رب کا مقام دے دیا آج نہیں آپ دیکھتے پیر صاحب جو کہہ دے بس وہ ہر آخر ہے امام صاحب جو کہہ کہ قول کے مقابلے میں حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے یہی مطلب ہے کہ انبیاء کی باتوں کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں کی بات لے لینا خود شارے بن رہا ہے اور اللہ کے علاوہ رب بن رہا ہے یہ بھی ایک یہ بھی شرک ہے تو میں راستہ پوچھوں کہ میری منزل کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے لہذا قیامت تک کے لیے کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت باقی رہے گی جی وہ ایک مبارکہ دیتے ہیں نا کہتے ہیں ترجمہ کرو لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا تو باقی نہیں ہو تو کہتے ہیں اچھا محمد رسول اللہ کا ترجمہ کرو محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں ہے نا خود کے تو تھے تھوڑی ایسا ترجمہ تھوڑی کریں گے محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے ایسا نہیں ہے محمد اللہ کے رسول آج بھی آئیے ذرا اس ایک حدیث اس ترجمہ کو بدل کر یہ ترجمہ جو غلط یہ کیا گیا ہے غلط کیسے ایک حدیث اس لیے کہ میری عادت ہے کہ کسی شاعری بات کو میں اگر غلط ہوں تو حدیث پاک سے یا قرآن حدیث دیکھیں ترجمہ کیا کیا گیا مبارک دینی چاہیے محمد اللہ کے رسول ہے تو آج بھی ہے مرے گا ہمارے درمیان ہے ہاتھ میں ایک حدیث پر سکتا ہے وہاں کان سن والی کی رضی اللہ تعالیٰ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کان الناس جی کا پڑھتو ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کان الناس پڑھتو استثقا بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل نتوسل إليك إليك بنبينا فتسقينا وإنا بعم نبينا قال فيسقون رواه البخاري في كتاب الاستسقاء حضرت امام پاک کتاب الاستسقاء حضرت انس کہتے ہیں کہ جب قحط پڑتا بارش رک جاتی تو حضرت عمر بن خطاب حضرت عباس ابن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا کے پاس آ کے کہا چلو دعا کیجیے آپ کے وسیلے سے آپ کی دعا کے وسیلے سے ہم دعا کرتا یعنی اس کی حیثیت ایسے ہوتی تھی جیسے نماز پڑھنے کے لیے امام کو آگے کر لیں بس سب سے اچھے آدمی کو امام بنا دیتے یہاں آپ اپنے اچھے آدمی سب سے نیک آدمی وہی مانے جاتے تھے ان کو کہہ دیا جاتا تھا چلو دعا کرو تو دعا اس طرح کی جاتا تھی اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا وتسقينا اے اللہ ہم اپنے نبی کے واسطے سے دعا کرتے تھے تو تو بارش کرتا تھا وہ میں نبی نا اب چونکہ اب نبی نہیں ہے لہذا ہم نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں تو تو بارش برسا یہ اتنا ہم کیا کرتے تھے اس کا مطلب نبی موجود نہیں ہے حدیث اللہ کنہ نہ توسل نہ روک تو یہ محمد رسول اللہ سے ایک مبارکہ دیا جاتا ہے تو یہ تو ضمنی ایک بات آ گئی تھی تو اب کہا کہ ایک ترازو میں ان کو رکھو ایک ترازو میں ایک امت کو رکھو بولا گیا تو میرا پڑھنا بھائی اور میرے امتی کا پڑھنا ہلکا ہوگا اوپر چلا جائے تاکہ ایسا کرو ان کو ایک پڑھنے میں رکھو ایک پڑھنے میں کافی لوگوں کے ضرور آ جائیے سراجو کا پڑھنا ہلکا ہونے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے سب میرے اوپر پڑیں گے تو دوسرا بول رہا ہے ایک بول رہا ہے اگر ایک پڑھنے میں امتیوں کو رکھ دیا گیا اور ایک پڑھنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا تو وہی پڑھنا بھاری ہو جائے گا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے نبی ایک پڑھنے میں امت کے سارے لوگ پڑھ گئے نبی کا پڑھنا بھاری آج نبی کی ایک حدیث ایک پڑھنے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں تمام رقموں کی بات رکھ دو تمام پیروں کی بات کس کا پڑھنا بھاری مانا جائے گا نیچے کس کا پڑھا جائے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عقیدہ ہے کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف ہو گیا کہ اہل حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں یہ عقیدہ خود قرآن نے بتایا ہے یہ عقیدہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور ایک بات بولوں یہی دونوں چیزیں جن سے اہل حدیث عقیدہ اور عمل لیتے ہیں یہی تو نبی ہمیں دے کر گئے اس کے علاوہ کچھ دے کر تو جو دے کر گئے لے لو اللہ نے ربا آپ کا کو خود نبی جو تھے اسے لے لو سوال یہ ہے کہ نبی کیا دے کر گئے جب تک زندہ تھے کیا دیتے تھے اور جب گئے تو کیا دے کر گئے وہ لے لو نا کیا دے کر گئے ایک حدیث اور بات کا اختتام کیا دے کر گئے دلیل وہاں نبی رضی اللہ تعالیٰ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قطرہ کفی کن شیئین لن تغلو بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولی تفرق حتی یلد علی الحب رواہ الحاکم فی مستدرک فی کتاب لئے حضرت امام حاکم کی صدیث پاک کو کتاب لئے انگی اندر لائے مستدرک کے اندر حضرت ابو الفاظ مستدرک کے حضرت ابو حرینہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں یہ دو چیزیں تو دیکھ رہے ہیں میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں ان دونوں کو پکڑ رہا بھی گمراہ نہیں ہوگے وہ دو چیزیں کون سی ایک اللہ کا کتاب اور دوسرا میری سنت ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں سکتے یاد کہ میرے اوپر ہاؤس میرے پاس ہاؤس کے اوپر آ جائے تو یہی دونوں چیزیں تو نبی رہنے دیا ہے اور انہی دونوں چیزوں نے کتاب اللہ اور سنت نے نبی کا جو مقام بتایا ہے نبی کا جو مرتبہ بتایا ہے نبی کی جو حیثیت بتائی ہے نبی کی جو پوزیشن بتائی ہے وہی پوزیشن اہل حدیث لیتا ہے اور نبی کے بارے میں وہی عقیدہ اس کا ہے جو قرآن کا عقیدہ ہے جو قرآن عقیدہ بیان کرتا ہے نبی کے بارے میں اور اہل حدیث وہی عقیدہ رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا ہے اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے مقام کو پہنچے پہچانے اور اس کے رسول کے مقام میں اور ہم اس بات کی توفیق دے کہ ان دونوں کے مقام اور پوزیشن کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کی طرف پلٹیں قرآن و حدیث کو مطالعہ کریں اور صحیح راستے پر کام کروں گا آپ روزانہ